بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے عظیم بھارت میں دہشت گردی کی پہچان صرف نام سے ہی کر لی جاتی ہے بابا حرام دیو نے مودی کو بتایا راشٹرپتی یعنی قومی بابا اور خود کو کانیا کا ایک کے بدلے دس سر کاٹنے کی بات کرنے والے کہا ہے آج کل وہ صرف فیتے کاٹ رہے ہیں منتری جی کو صحیح اور غلط کی تمیز کب محسوس ہوتی ہے جب منتری پر چھینک جاتا ہے تکوا کا پتہ معاملات سے نہیں چلتا بلکہ معاملات سے چلتا ہے دولت مل جانے کے بعد کچھ لوگ اپنی گنتی خصوں میں کرانے لگتے ہیں اور اپنے گھر کے دروازوں پر لکھ دیتے ہیں کتوں سے پہنچا اور یہ پہلے دلانے کے لیے چوڑیا بیچتی تھی اور آج آگ دلانے کے لیے چھپن بیس کی چوری بھیجتی ہے آج شہرت نامنو اور پبلسٹی کا ہر کوئی ہوگا ہے جسے لوگ جانیا تو کیا بھی حاصل کرتے ہیں انجینئرنگ کر کے بھی نوے فیصد لڑکے بے روزگار ہیں اگر ضرورت کا دور کر لیتے تو سو فیصد روزگار مل جاتا آج کیوں ہو سکتا ہے گلوبل سائبر اٹیک اسے روکنا آسان نہیں بھائی ہم تو صرف ہارٹ اٹیک سے واقف ہے یہ سائبر اٹیک کون سی بیماری ہے بھارت میں آج کل سبھی خوش ہے کچھ تو اس لیے کہ مودی سرکار نے سارے سال پورے کر لیے اور انسان اعلیٰ عہدے پر فائد ہونے کا مطلب ہر چیز یہ نہیں کہ بندہ بہت قابل ہے ممکن ہے کہ اپنا رنگ دکھایا ہو آخرکار کیا کیا سنبھالے شوہر کو سنبھالے بچوں کو سنبھالے ساس سسر کو سنبھالے یا گھر کو سنبھالے کی اپنی زبان سنبھالے باقی اپنے آپ سمجھ جائے گا گائے جی چیپ لگائے گی گجرات سرکار کٹورے کی لگانی چاہیے کٹور تھے رمضان میں گائے کے دودھ اور مٹھاس سے روزہ افطار کروائے گی گائے کے بچے مسلمانوں کے پیچھے کسی میں کسی طور پر پڑی ہی رہتی جب قیادت ہی مشکل ہو تو قوم میں کمانڈر پیدا نہیں ہوتے پیدا ہوتے ہیں نوٹ بندی کی وجہ سے معیشت بگڑی صرف معیشت ہی نہیں بلکہ ملک کا نام بس بھی بگڑ گیا ہے اس بات پر سبھی کا اتفاق ہے کہ اتحاد ہونا چاہیے لیکن اس پر ہے کہ اتحاد موڑی جھنڈے کے نیچے آپ ممبئی لوکل ٹرین میں چلنے کا طریقہ جانتے ہیں جی ہاں آپ بس لوکل ٹرین میں چلنے کی نیت سے باقی کا کام پبلک کر دیں گے حق مانگنے پر کسانوں کو بولی تو مانگنے پر نیتا جی کو جھوٹا تو بنتا ہے آج میں نے دو لوگوں کو آپس میں لڑا دیا یعنی اب آپ نیتا والی فیلنگ آ رہی ہے سعودی عربیہ میں اللہ یوسف الفرداوی کی تمام کتابوں پر پابندی لگتا ہے سعودی کی ہے کچرے کے ڈبے اور ٹرین کے ڈبے میں کیا فرق ہے صرف تاریخ کا فرق ہے بی جے پی کے طریق کار پر کانگریس کا کتاب کارڈ مگر خیال رہے کہ یہ پوسٹ کارڈ کا نہیں کا دور ہے تسلیمہ نسرین کی ویزا میں ایک سال کی توسیع کی یہ نہیں تسلیمہ ہے نہیں نسرین ہے بلکہ ہے اگر جھوٹ بولنے پر خود بخود تھپڑ لگ جاتا تو کیا ہوتا نیتاؤں کے بھی ٹماٹر کی طرح لال رہتے مسلم صرف اور کی بنیاد پر ہی تقسیم نہیں ہے کا زہر بھی ان میں کوٹ کوٹ کر بنا ہوا ہے چلتی بس میں بی جے پی لیڈر کی عیاشی ریپ کا کیس بس اللہ کرے بی جے پی کی چلتی بس جنگ سے بے بس ہو جائے ضروری نہیں کہ ہر انسان کے سینے میں دل ہو پتھر بھی ہو سکتا ہے جب نیتاؤں کے گھر بچہ پیدا ہو تو ڈاکٹروں کو کہنا چاہیے مبارک ہو دوبارہ پیدا ہوا ہے سبھی کا گمبر شامل ہے یہاں کی مٹی میں اکیلی بال کا ہندوستان بولی ہے جب کوئی تنظیم یا تحریک آمدنی کا ذریعہ بن جائے تو اس سے اخلاص اٹھ جاتا ہے پھر اس تنظیم سے کون کی نہیں پیٹ کی خدمت ہوتی ہے اگر اوپو اور ویوو موبائل فون کو انڈین کمپنی بناتی تو ان کے نام کیا ہوتے اوپو کا نام اوپو اور ویوو کا نام جیو اس بات کا علم کسی کو نہیں کہ ملائم سنگھ یادو آج کل کس پارٹی میں ہے گوگل بھی وہ بھی نہیں بتا رہا ہے لڑکا پیدا ہونے کے انتظار میں تو لڑکیاں پیدا ہو گئی نوٹ بندی اور جی ایس پی بڑوں پیدا نہیں ہوا مسلم حکمراں قطر قطر کھیلنے میں مصروف مسلمان بیت المسجد کے دفاع میں شہید ہو رہے ہیں کرپشن پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی کون سا کرپشن اندرونی یا بیرونی ٹماٹر ہوا اور لال دلی میں سو روپئے کلو چلے روپئے کو ڈالر کے ساتھ برابر کرنے ٹماٹر کو ہی ٹماٹر کو ہی سیوی کے برابر کر دیا مولانا آزاد ریسرچ سینٹر میں اجلاس منعقد اجلاس کے اجلاس منعقد ہو رہے ہوئے مگر سب عمل اور اجلاس سے آئے مدھیہ پردیش میں ہوگا گاڑیوں کے لیے ایمبولینس کا بندوبست اور انسانوں کے لیے ریل گاڑی کا بندوبست عمارت شرمیہ کی حکومت اتحاد سے گائے کو قومی جانور قرار دینے کی اپیل اگر گائے کو قومی جانور قرار دے دیا گیا تو بیچارے بےچارے کا کیا ہوگا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ماں اور بیوی میں کیا کرتا ہے ہاں، ماں بولنا سکھاتی ہے اور بیوی چپ رہنا دنیا کی تمام گائے دیتی ہے لیکن ہندوستان میں ووٹ دیتی ہے ہمارے ہندوستان میں بہار کا چوکھا بہت مشہور ہے اور نتیش کمار کا ڈوکر بھی بہت مشہور ہے نتیش کمار نے مہا گٹھ بندھن کو چھوڑ دیا اور مہا گٹھ بندھن میں شامل ہو گئے دو قسم کے لوگ ایک دوسرے کو ہم رس بڑی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کنوارے کو اور شادی شدہ کنوارے کو پہلے لڑکیاں ڈرتی تھی ایک کیسی ملے گی آج سات کرتی ہے کہ بہت کیسی ملے گی طلبا کے لیے فون پر پابندی ارے اللہ ملک کے سارے مسلم نوجوانوں کو اس پابندی پر عمل کی توقی بتا کر آج کل ہمارے نوجوان کس کے پیچھے پاگل ہے ریلائنس جیو کے پیچھے دنیا میں سب سے زیادہ سکھی کون ہے وجے مالیا اور نیرو مودی جرائم پیشہ اور بدگنوان نیتاؤں کے لیے اب صرف دو ہی آپشن ہے یا تو بھول جائے یا بی جے پی میں شامل ہو جائے بیوی اللہ کی نعمتوں میں سے بہترین نعمت ہے لہٰذا اس نعمت میں اللہ تعالیٰ سے اضافہ طلب کرتے رہنا چاہیے ضروری نہیں کہ ہر بدنوانی کرنے والا نیتا جیل میں جائے وہ بھی جا سکتا ہے اصلی نیتا کی پہچان اصلی نیتا جو کرپشن کے بعد بھی اپنی کنسی بنائی حکومت پر الزامات کی پر لکھنی کریں گے تو الزامات کی لمحہ کرکٹر سچن تینڈولکر راجیہ سبھا پہنچے اور ہمیشہ کی بہت گزر آئے بھارت میں مسلمان ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ کا بہت نکل گیا ہے سب کی جانچ کرتی ہے مگر چاہیے مجرم کو تاریخ بدلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ یہ کام بی جے پی اچھے سے کر رہی ہے پارلیمنٹ کے باہر کانگریس کا دھرنا جاری اور پارلیمنٹ کے اندر سرکار کا حکومت غریبوں کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے اللہ کرے غریبوں کو یہ بات سمجھ آ جائے اور آئندہ الیکشن میں کے بجائے کے کام میں چاپلوسی اور چمچاگیری کے فوائد فوراً حاصل ہو جاتے ہیں لیکن ان فوائد سے ہمیشہ ضرورت ہے مکھیہ منتری منوہر لال کھٹر استعفا نہیں دیں گے ابھی ضرورت ہے اگلے الیکشن میں جنتا ضرور کھٹر کا کھڑا کر دے گی اگر زمین کے اندر پانی ہے تو زمین کے اوپر کیا ہے مجھے تو زمین کے اندر صرف اور ہی دکھتا ہے بھاجپا کا نیا سلوگن بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور جب زیادہ تر جائے تو تین طلاق پر مسلم پرسنلہ کی میٹنگ صرف تین طلاق پر ہی نہیں بلکہ تینوں بار ہونی چاہیے آج کل سب کچھ آن لائن ہو گیا ہے لیکن سب پر ابھی بھی ہے وکاس سب کچھ پاگل ہو گیا ہے کہتا ہے کہ ٹرین میں دس بجے سے چھ بجے تک بھی ہو سکتے ہیں دنیا میں دو نیٹ ورک بہت پاس ہے ای میل اور ای میل دونوں ہی ایک لگ میں ادھر کی بات ادھر پہنچا دیتے ہیں ایک ہو میں اسے غریب کہتے ہیں اور ہندوستان میں اس کو شریف کہتے ہیں فلائٹ میں بیٹھ کر احمد آباد سے ممبئی پہنچی ایک چڑیا وہ بھی ٹکٹ سے پیٹرول ان قریب پچاس روپئے میں ملنے لگے گا مگر آدھائی لیٹر وفاداری کے معاملے میں کتے دوسرے نمبر پر ہیں لیکن ان بچوں کو ابھی بھی اول پوزیشن حاصل ہے گجرات میں الیکشن ہو تو کپڑا تاجروں کو ٹیکس میں راحت دو کرناٹک میں الیکشن ہو تو ٹیکنالوجی سیکٹر میں راحت دو اور اگر مجھے الیکشن ہو تو ہر طرف گوبر کرا دو رشتے کے لیے سات کی پانچ ڈیمانڈ نمبر ایک لڑکی خوبصورت ہو نمبر دو لڑکی خوبصورت ہو نمبر تین لڑکی پڑھی لکھی ہو نمبر چار لڑکی کمزور ہو نمبر پانچ لڑکی مالدار کرا لیتے ہو اور اس کے لیے بہت ہی صرف ایک دماغ ساتھ ہی رہو ناشتبندی سے کیا حاصل ہوا یہی کے بعد جب گئے اور کبوتر مارے گئے کسی نے نف بندی کی تو کسی نے ناشت بندی ہو سکتا ہے مستقبل کریں گے کر دی جائے سرکار مہنگائی سے بالکل نہیں رہتی جن وقت یہ پر دھیان دیتے ہیں اجازت کسی کی نماری گیلری میں دیکھنا کیسا ہے اس کے خوابوں میں کے برابر ہے ہماری قومی بیماری ندا سکام ہے اور قومی براد جنو پان ہے کون نماری کو نہیں ہوتا یہ اور بات ہے کہ کوئی اور مسجد میں آ جائے ایک سات کلو میٹر گلط روٹ پر چلی گئی ٹرین مہاراشٹر کے بجائے مدھیہ پردیش پہنچ گئی اگر ٹرین ہوگی تو جاپان پہنچ جاتی تین طرح بیس ملکوں میں ٹرین ہے تو بھارت میں کیوں نہیں ایک سو بیس ملکوں میں ٹرین ہے تو بھارت میں کیوں نہیں چین میں گدوں کی تعداد تیزی کے ساتھ کر رہی ہے اور یہاں دو ہزار سولہ کے سال سے بڑی بڑی جڑ رہے ہیں اجتماعی شادیوں یعنی سنگھن کے لیے نیاموں کا اندراج کرائیں کیا دوسری شادی کے ساتھ منتری اندراج کرا سکتے ہیں اب کوئی بھی وکاس کے پیدا ہونے کا انتظار نہیں کر رہا ہے کیونکہ کے سماؤ ہو رہا ہے کہ سردار گاؤں پرانی کہاوت ہے نیکی کر دریا میں ڈال اور نئی کہاوت ہے کچھ بھی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھیں کھلی ہو بیدار ہونے کا مطلب یہ کہ سامنے والے کی پیر گیلے ہو جائے اگر ایک ہو تو شوہر سے لڑتی ہے اگر دو ہو تو شوہر سے لیے لڑتی ہے انسان اتنا بڑا بھی نہیں ہوتا جتنا آئیڈینٹی کارڈ میں نظر آتا ہے اور اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا جتنا فیس بک پر نظر آتا ہے سنتا اور پپیتا ہی تیز سب پسند ہے جبکہ تربوز کو باہر سے تیز دروہی اور اندر سے دیکھ کہہ سکتے ہیں برتن جو ہی جھوٹے ہوتے ہیں ان کو تو دیا جاتا ہے کیا جھوٹے شخص کو بھی دھو سکتے ہیں جو کچھ بننا ہے ابھی بن جاؤ ورنہ شادی کے بعد تو صرف اگانے بن سکو گے زندگی کی دوڑ میں اپنی صحت کا خیال رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پیچھے رہ جائے اور آپ کا پیٹ آگے نکل جائے ہمارے ملک میں بیویاں اپنے شوہروں کو سب کچھ مانتی ہیں صرف کہنا نہیں مانتی سیاسی لیڈروں کو کیسے چنا جائے بالکل ایسے جیسے اکبر بادشاہ نے انار شریف کو چنا تھا کھچڑی ایک ریت ہے جو گھروں میں بہت کم پکتی ہے مگر لوگوں کے دماغ میں زیادہ پکتی ہے اکثر مائیں بہت کمزور ہوتی ہے ایک روٹی مانگو تو دو لے کر آ جاتی ہے ہندوستان میں ہمیشہ گھوٹالوں کے چرچے ہوتے ہیں اور پاکستان میں عمران خان کی شادی کے جب بندہ کوئی برا کام کرے تو دائیں بائیں آگے پیچھے ضرور دیکھے اور ایک بار اوپر بھی دیکھے عورت کو کی تیری پتی سے پیدا کیا گیا ہے لہذا وہ جیسی ہے ویسا ہی قبول کیجیے ورنہ سیدھا کرنے کے چکر میں آپ کی پتی بستی ہو سکتی ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بہترین آنکھ کون سی ہے وہ ہے جس وہ انسان اپنے اندر جھانک سکے موبائل اور اخبار میں کیا کر ہے موبائل میں آپ روٹیاں نہیں لپیٹ سکتے سب سے اخبار میں خوب اچھی طرح لپیٹ سکتے ہیں اگر بیوی خوبصورت ہو ہر بات ماننے والی ہو پیار و محبت سے پیش آنے والی ہو اسے کیا کہتے ہیں میرے دوست اسے بہت کہتے ہیں عورتوں کی دو پسندیدہ چیزیں کیا ہے گپے اور گپے یعنی پانی پی پہلے لوگ صبح صبح لوٹا لے کر جاتے تھے اب ابدیس بن رہا ہے لے کر جاتے ہیں عورت ہی عورت کا درد سمجھ سکتی ہے لہٰذا دو ہزار کا نوٹ بند ہونے والا ہے اب ڈر لگتا ہے کہ نوٹ بند ہونے سے پہلے کہیں سنتے تھے کہ جھوٹ کا منہ کالا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اسی پر رہا لوگ کہتے ہیں خوش رہا کرو کوئی رہنے میں بائک پر تین لوگوں کا بیٹھنا قانون جرم ہے کے ساتھ بڑی بھی اور بے حیائی بھی ہے ریپ کرنے والوں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے کینڈل مارچ ہی کیوں کبھی کبھی کینڈل مارچ بھی ہونا چاہیے اور بتائیے کوئی نئی خبر نئی سوچی نیا عنوان اور کوئی نئی بس آج اتنا ہی زندگی رہی تو پھر ملیں گے ان شاء اللہ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ